دوسری سند اس میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نماز میں بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی تو وہ ناقص ہے پھر وہ ناقص ہے پھر وہ ناقص ہے اور اس روایت میں یہ بھی ہے جب بندہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے معاملہ میرے سپرد کر دیا ہے جب بندہ پڑھتا ہے ایا کا نابدو و ایا کا نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہے اور بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مجھ سے سوال کیا پھر بندہ سوال کرتے ہوئے کہتا ہے اے دن سرات المستقیم سرات الزین عنام علیہم غیر المغضوب علیہم ولۃ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے بندے تیرے لیے وہ ہے جو تو نے سوال کیا ہے اور ایک روایت میں ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مجھ سے سوال کیا حدیث نمبر پندرہ سو اڑسٹھ مسند احمد